کسی بھی قوم کی ترقی اور دنیا میں اس کے مقام و مرتبے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ افراد ملت کی شخصیت کس رخ پر تعمیر ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں دور جدید میں یہ کام کبھی بڑے اذان کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا مزید سانحہ یہ ہوا کہ افراد کی تعمیر کے فطری ادارے یعنی والدین خاندان اور محلے کے بزرگ اساتذہ علماء و صوفیہ اور اہل دانش وغیرہ سماج میں کمزور ہوتے چلے گئے یا جتنے کچھ بھی ہیں ان کی ترجیحات میں یہ کام شامل نہیں یہ وہ احساس ہے جس کے تحت یہ فقیر پچھلے کئی برسوں سے اپنے کمزور قلم کے سہارے یہ کوشش کر رہا ہے کہ افراد ملت کی شخصیت کی تعمیر کو موضوع بنا کر لکھا جائے ایمان اخلاق صبر علم تحقیق معقولیت مثبت انداز فکر اور حیا جیسی اقدار کو افراد کی شخصیت کا اصل حصہ بنایا جائے یہ ایک مشکل اور طویل راستہ ہے مگر مجھے یقین ہے کہ منزل تک پہنچانے کا یہی ایک راستہ ہے چاہے وہ افراد کے لیے جنت کی منزل ہو یا قوم کے لیے دنیاوی عروج کی منزل ہم دلوں پر دستک دے کر دل کی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس مجموعے کا نام اسی مناسبت سے حدیث دل رکھا گیا ہے یہ نام اقبال کے کلام سے لیا گیا ہے جو درویش بے کلیم تھے یعنی ایک عارف اور درویش ہوتے ہوئے بھی درویش کے حلیے یعنی گلیم میں نہ تھے حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگا ابو یحییٰ